أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا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 کی کوشش کریں یہ یہ کام کرنے ہیں یہ ان ان کاموں سے بچنا ہے تو ویسے اگر شروع میں دیکھے گا تو اس کو راستہ بڑا دشوار نظر آئے گا لمبا نظر آئے گا جس طرح ان کاموں کو اختیار کروں گا کس طرح ان گناہوں کو دن میں طرح چھوڑوں گا تو وہ راستہ بڑا لمبا نظر آتا ہے تو فہرست بنائے فہرست بنا کر ایسے کر کے اختیار کرنے کی کوشش کرے دشوار بھی اور لمبا بھی تو حضرات صوفیاء کرام اور اس طریق کے مشائق وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا نسخہ عطا کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیزیں اختیار کرنا مشکل نہیں رہتا آسان ہو جاتا اور وہ اس کا ہے تعلق اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیونکہ محبت وہ چیز ہے کہ جب دل میں پیدا ہو گئی تو وہ مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے محبت تل خاصینی شبد مولانا فرماتے ہیں از محبت تلخا خاصینی شبد محبت کی وجہ سے کڑوی سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے گڑ میں چھڑکا ہوا کام بھی میٹھا ہو جاتا ہے محبت تو حضرات سوبیا کرام یہ کرتے ہیں جب ان کی خدمت میں ہم جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اپنی تزکیے کے لیے اور دین کے حصول کے لیے تو وہ لمبی چوڑی فہرست بتانے سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود انشاءاللہ اس محبت کے تقاضے سے انسان اللہ کی مندی کے کام کرے گا اور ان کی ناراضگی کے کام سے بچے گا یہ آسان راستہ اور اسی کو کہتے ہیں صوبہ کرام کی اصطلاح میں طریق القلندر جس کے اوپر ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ سے رہو حضرت خانوی خاند اللہ گو کا ایک مستقل واز ہے طریق القلندر اور وہ حضرت نے پانی پت میں حضرت ہر علی کلندر اللہ علیہ کے شہر میں ان کے مزار کے پاس والی مسجد میں بیان کروایا تھا ایک بڑے بزرگ تھے سوکھی تھے ان کا لقب تھا کلندر شاہبو علی کلندر اللہ علیہ ان کے مزار کے پاس مسجد تھی وہاں پر حضرت نے بیان فرمایا اور عجیب و غریب بات ہے ہر آدمی کو ضرور پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے طریق القلندر اور اس میں درقی کا تشریح کی تھی ایک فارسی شعر کی جو کسی اللہ والے کا شعر ہے وہ فارسی شعر یہ ہے کہ سنما رہے کلندر سزدر دمن نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم آئی سنما رہے کلندر سزدت بمن نمائی کہ دراز دور دیدم رہو رسم کہ ایک مرید ہے وہ اپنے شیخ سے جا کر کہہ رہا ہے سے آنے کا لفظ ہے سنما شیخ سے کتاب ہے کہ اے میرے شیخ میرے لیے مناسب یہ ہے کہ مجھے تو آپ کلندر والا راستہ دکھا دیجیے رہے کلندر کلندر والا راستہ دکھا دیجیے کہ دراز و دیو دور دیدم رہو رسم پارسائی کہ یہ پارسائی کا راستہ ہے نا پارسائی کا راستہ ہے یعنی جس میں آدمی نیک بنتا ہے اور ظاہری اعمال و افعال اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ راستہ تو مجھے بڑا گندہ نظر آتا ہے لیکن مجھے آپ اس لمبے راستے کے بجائے ایک کلندری راستہ آتا فرما دیجیے تو میرے لیے وہ آسان ہوگا بعض لوگ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں اس شعر کی کہ جی یہ شریعت وریت کے جو آکام ہیں یہ تو بڑے لمبے ہیں اور بڑے سخت ہیں اور مشکل ہیں ان کو کہاں میں اختیار کرتا بھولوں گا اس کے بجائے آپ مجھے وہ پندری طریقہ دے دیجیے جس میں شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے الحاظ بعض جو جاہل قسم کے گمراہ صوفی نما لوگ ہیں وہ اس کی تشریح یوں کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے طریقہ اور چیز ہے ایک ایک صاحب ہے وہ کبھی کبھی میرے پاس آیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پیر سے بیٹھ ہوں وہاں کہیں اندرون شہر کے علاقے میں تو بہت اپنے پیر کی تعریف کیا کرتے تھے وہ ایسا ہے اور بڑی کرامتیں بڑے کشپ بڑے مجاہدات وغیرہ تو خیر میں نے کہا ہوگا کوئی بارہ کوئی اللہ کے بندے ہوں گے کچھ دنوں کے بعد رات کھلا کہ وہ صاحب نماز نماز پڑھتے نہیں اور فن پیتے ہیں تو میں نے کہا بھائی وہ ایسے سے ایسے پیر کیا ہوئے کہ جو نماز پڑھے نا اور فن پیے اور پھر بھی تم کہتے ہو تو وہ کہتے ہو کہ وہ خدا رسیدہ ہے اللہ کو پہنچے ہوئے تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پیر نے یہ کہا کہ سارے شریعت سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ میاں سے ہو جائے محبت اور جب وہ محبت حاصل ہو جائے تو پھر نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت اور رہا بھنگ تو یہ بھنگ تو اس محبت میں اور اضافہ کرتی کہتے یہ بھنگ جو ہے ملاؤں کے لیے حرام اور صوفیوں کے لیے مباح ملاؤں کے لیے حرام اور صوفیوں کے لیے مباح کیونکہ اس بھنگ کو پی کے جو ایک سرور تاری ہوتا ہے اس سرور کے اندر اللہ میاں کی محبت اور بڑھ گئی اللہ ہے تو بعض جاہلوں اور گمراہوں نے اس شعر کا مطلب یوں بیان کیا کہ سنما رہے کلندر سزدر بھون گمائی کہ دراز دور دیدم راہ رسو پار آئی ارے یہ ملا لوگ جس حلال حرام کے چکر میں رکھتے ہیں کہ یہ چیز حلال و حرام یہ گناہ یہ جائے کہ نہ جائے یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے اس کے بعد مجھے کچھ شارٹ کٹ ہو ایسا کہ اس کے ذریعے میں پہنچ جاؤں وہ ہے رہے کرن تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت حکیم الامت مارا خان صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے کھول کھول کر ایک ایک چیز واضح کر کے تشریف لے گئے کہ یہ مطلب ہر کس ہے جس کہنے والے نے یہ بات کہی کہ شریعت کو چھوڑ دو اور یہ قلندری یہ راستہ اختیار کر لو گمراہی کا اور زندہ اور الحاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں مجھے نظر آ رہا یہ پارسائی کا راستہ بڑا لمبا لمبا نظر آ رہا ہے پیدل چل کے جاؤں گا اس راستے کے اوپر تو خدا جانے کہاں جا کے گر جاؤں کہاں جا کے تھک جاؤں کس جگہ جا کر ہمت جواب دے جائے یہ پارسائی کا راستہ تو مجھے ایسا کلندری راستہ بتا دیجئے کہ جس کے نتیجے میں یہ لمبا راستہ میرے لیے آسانی سے طے ہو جائے دیکھو حضرت نے مثال دی اس کی جس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی کو جانا ہے یہاں سے لاہور اب اس کو کوئی شخص سے کہا کہ صاحب لاہور تو ساڑھے سات سو میل دور ہے یہاں سے اور وہ اس کے راستے کے سارے و فراز کا تصور کرے کہ راستے میں یہ آئے گا اتنے اتنے جانا پڑے گا اتنے شہر آئیں گے اتنے جنگل آئیں گے اتنے دریا آئیں گے اتنے پل آئیں گے پیدل اگر چلے کوئی تو مہینوں میں کہیں جا کر پہنچے اور پتہ چلے پہنچ بھی پائے گا نہ پہنچ پائے آج کے دن آج کے لوگ جو ہے وہ تو آدھی نہیں رہے پیدل چلنے کے راستے میں نہیں طے ہو جائے تو کسی نے کہا کہ بھائی چلو تمہیں ریل میں بٹھا دیتے انجن میں وہ ریل میں جو اسٹیم سے چلتی ہے تو ریل میں بٹھا دیا راستہ تو وہی رہا راستے میں کوئی کمی نہیں ہوئی وہ ساڑھے سات سو میل کے ساڑھے سات سو میل اس میں ایک انچ کمی واقع نہیں ہوئی لیکن ایک اسٹیم بھرے ہوئے انجن کے ساتھ لگ گیا تو اس اسٹیم والے انجن نے وہ ساڑھے سات سو میل کا فاصلہ جو مہینوں میں طے ہوتا وہ چوبیس گھنٹے میں جا کرا دیا اور ہاں؟ اب اور آگے بڑھ جاؤ کہ ریل نہیں ہوائی جہاز ہوائی جہاز جس میں پیٹرول بھرا ہوا ہے اور جس میں ایک خاص قوت ہے ہوا کے اندر تیرنے کی تو اس میں بیٹھ جاؤ تو وہ تم کو ایک گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچا دے گا راستہ تو وہی رہا اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی لیکن جانے کی سواری بدل گئی اس سواری کے بدلنے سے راستہ جو ہے وہ آسان بھی ہو گیا مختصر بھی ہو گیا جلدی پہنچ گیا آدمی کہاں تو مہینے لگ رہے تھے اور موت کا بھی خطرہ تھا اور کہاں ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیر کا اس کہنے والے کا منشا یہ ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہی کا راستہ مجھے اختیار نہیں کرنا جانا تو وہیں سے ہے اسی شریعت کے راستے سے ہے اسی حلال حرام سے ہے اسی گناہ خواب سے ہے اسی جائز و ناجائز سے ہے لیکن کوئی ایسی اسٹیم میرے اندر بھر دیجیے کہ اس اسٹیم کے نتیجے میں یہ راستہ میرے لیے مختصر ہو جائے آسان ہو جائے جلدی پہنچ جاؤں یہ ہمارا اور اسی طرح طریقہ درد رہا ہے مختصر راستہ مختصر راستہ کیا کہ محبت اللہ جل جلالہ کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ پیدا ہو جائے تو وہ اس راستے کو آسانی کے ساتھ رکھ سکتے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت ہے اس کے اس کے یہاں اولاد ہو گئی اب جو بچہ ہوا تو وہ کیا ہوا کہ ساری رات جگاتا ہے سردی کی رات ہے جا رہا پڑ رہا ہے کراتے کا اور بچے نے کر دیا پیشاب بہانا وہ رات کے وقت میں اگر لحاظ سے اس سردی کی حالت میں نکلنے کو کوئی کہتا تو بڑی مصیبت معلوم ہوتی لیکن بچے نے جو کام کیا اس کی وجہ سے وہ عورت کراکے کی سردی میں لحاظ چھوڑ کر اس کی گرمائی چھوڑ کر جاتی ہے اور جہاں ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اس شادی میں مشقت ہے کہ نہیں بڑی زبردست مشقت لیکن چونکہ بچے سے محبت ہے پڑیں گے اور اس کپڑے کی سونے کی وجہ سے تجھے تیری نیند خراب ہوگی تجھے تکلیف پہنچ جائے گی یہ بڑی خراب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بچے کی نعمت میسر ہے تو ہمارے حضرت عجیب الحمد بڑا خان کر صلی اللہ تعالیٰ سے رو اللہ تعالیٰ کے درجہ میں فرمائے ایک مرتبہ ایک مہمان آئے حضرت کے پاس اور حضرت نے ان کی خاطر کے لیے کچھ سامان وامان لے کے آئے گھر سے اور مہمان تھے ایسے جن سے محبت تھی تو توازوں کے لیے سامان لے کے آئے تو مہمان نے کہا کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہوئی یہ سامان یہ میری خاطر توازوں میں تو ہم آپ جب ہم سے کوئی کہے مہمان کہ بھائی آپ بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جب آپ میں نفی کر دیتے ہیں ہیں نہیں بھائی تکلیف کیا ہوتی تو آپ تشریف لائے ہیں تو ہمارے لیے سعادت ہے یہ نفی کر دیتے ہیں نہیں تو کوئی تکلیف نہیں حضرت نے جواب یہ دیا جہاں پہ تکلیف تو ہوئی کیونکہ اگر یہ کہا کہ تکلیف نہیں ہوئی تو جھوٹ تکلیف تو ہوئی تو حضرت فرما کہ تکلیف تو ہوئی مگر مزیدار تکلیف ہوئی تکلیف تو ہوئی مگر مزیدار تکلیف ہوئی لذیذ تکلیف ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ نہیں ہوئی تو یہ واقعی کے خلاف ہے جھوٹ ہے ہوئی تو تکلیف تو ہوئی لیکن مشقت تو اٹھائی کچھ نہ کچھ تو جھوٹ ہوا تو لیکن مشقت ہے مگر مزیدار ہے اور لذیذ ہے تو ہر مشقت جو ہے وہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہر مشقت ایسی نہیں ہوتی کہ جو انسان کو ناگوار ہو بعض مشقتیں انسان جھیلتا ہے اور خوشی سے جھیلتا ہے کیوں اس واسطے کہ اس سے اس کو کوئی محبوب چیز حاصل ہو رہی ہوتی جب ہر ملازم جو بھی نئی نوکری کرتا ہے صبح کو اٹھے گا سویرے اور یہاں ہمارے کراچی جیسے شہر اور تعلقات اپنے دفتر یا اپنی ملازمت کی جگہ جانے کے لیے صبح کو صبح ایسے وقت اٹھنا پڑتا ہے کہ بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کے جاتا ہے اور واپس ایسے وقت آتا ہے کہ بچے سوتے ہوئے ہوتے ہیں صبح کو نکلا اور ایسے وقت میں نکلا کہ بچے سو رہے ہیں اور اور جناب جاتے لائن میں لگا ہوا ہے بس کے انتظار میں ہے اور سارا آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی رہتا ہے پھر وہاں سے بس کے انتظار میں کس طریقے سے آتا ہے یہ سب مشقت جھیل رہا ہے کہ نہیں جھیل رہا کوئی اس سے کہا کہ بھائی تجھے بڑی مشقت ہو رہی ہے لا تمہاری ملازمت چھڑوا دیتے ہیں تمہاری ملازمت چھڑوا دیتے ہیں تو اس واقعے کے تمہیں مشقت بہت ہو رہی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ خدا کے لیے ایسا یہ کیجیے کہ یہ ایسا نہ کیجیے یہ مشقت مجھ سے نہ چھوڑا کیونکہ اس مشقت کے نتیجے میں مہینے کے آخر پر تنخواہ ملنے والی ہے اس تنخواہ سے ہے محبت تو اس تنخواہ کی محبت نے یہ ساری مشقت آسان کر دی اس ساری اس ساری مشقت کو اس نے لذیذ بنا دیا صبح کو اٹھنا بھی جاگنا بھی گھر سے جانا بھی لائن میں لگنا بھی اور وہاں جا کر محنت اور مزدور سید امراہ اور اچھا پار صاحب اس کام کے لیے جاتے ہیں حضرات دنیا کے رام اللہ حضرت ہمارا نا رشیدہ احمد صاحب گنگوئی کا دس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے درجات پر رہا حضرت گنگوئی کا دس اللہ تعالیٰ سے رہو یہ دارلو اپنے دستیاب سے فارغ ہو کے حدیث وغیرہ کر کے عالم بن گئے اور بڑی تھی لیکن ابھی اس سر روس اور نقوش اور کتاب کا علم تھا اور ابھی تک کسی مربی کی خدمت میں جا کر تربیت اور اصلاح باتیں تزکیہ کا موقع نہیں ملا تھا تو تھانہ بھون میں ایک بزرگ تھے حضرت پارا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک رسالہ کوئی لکھ دیا تھا کسی موضوع پر بڑا بزرگ تھا لیکن ایک رسال لکھا مولانا گنگوئی اشیرا جو نے وہ پڑھا تو اس میں کچھ علمی اعتبار سے اشکال پیدا ہوا کہ یہ تو بات صحیح نہیں تو نوجوان عالم نئے نئے فارغ تحصیل ہوئے نیا نیا علم اور جوش حق کی تائید اور نصرت کا دل میں خیال ہوا کہ جاؤ جا کے ان سے مناظرہ کرو مولانا شیخ محمد تھانوی کہ آپ نے کیا لکھ دیا مناظرہ کرنے کی غرض سے سے روانہ ہوئے تھانہ بوتن پہنچے مولانا شیخ محمد تھانوی کی خدمت تو آپ کو معلوم ہے وہ تھانہ بھون کی جو خادثہ جس میں بعد میں تمہارے حضرت تھانوا تشریف فرما تھے اس زمانے میں وہاں پر رہا کرتے تھے تین بزرگ ایک حضرت حافظ جامد شہید ربت اللہ ایک حضرت مانا شیخ محمد خانوی رفت اللہ ہے ایک حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ربت اللہ تو یہ تین بزرگ تھے تو آئے تھے مولانا شیخ محمد خانوی سے مناظرہ کرنے کے لیے راستے میں ٹکر ہو گئی حاجی صاحب سے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رفت اللہ ہے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں کیسے آنا ہوا میری مطلب حضرت وہ شیخ محمد خانوی صاحب نے ایسی غلط بات لکھ دی ہے ان سے مناظرہ کرنا ہے رائے صاحب نے فرمایا کہ بھائی توبہ توبہ توبہ کرو بڑے بزرگ ہیں ان سے جا کے مناظرہ کرنے کی بات وہ بات جیسے نکالی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا تھا تو کہاں تو مناظرہ کرنے آئے تھے کہاں حضرت حاجی صاحب کی بات سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہی حضرت حاجی صاحب کے دستے آپ پر حد پر بیٹھ ہو گئے اور بیٹھ بھی ایسے ہوئے کہ وہیں رہ پڑے اور چالیس دن وہاں پر گزارے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک جوڑا کپڑے کا پہن کے آئے تھے وہی دھوتے وہی پہن لیتے اور چالیس دن وہی آئے جب چالیس دن ہو گئے تو حضرت نے واپس واپسی کا ارادہ کیا گنگو تو حاجی صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے پہنچانے کے لیے حاجی صاحب پہنچانے کے لیے ساتھ کرے تو چلتے وقت کہا کہ میاں رشید احمد ہم نے جو کچھ تمہیں دولت تمہیں دینی تھی وہ دے دی ساری دن جو کچھ تمہیں دینا تھا وہ دے دیا اب جاؤ اور جا کے اپنے گھر جا کے اور اللہ اللہ کرو اور اگر کوئی کبھی کوئی خاص قلبی کیفیت وارد ہو تو اس کا کسی اور سے ذکر مت کرنا مجھے ہی لکھنا حضرت صاحب گنگوئی بلس لا سے دور فرماتے ہیں کہ چالیس دن کے بعد رخصت کرتے ہوئے بڑے میاں نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ ہمیں دینا تھا تمہیں دے دیا پر یہ کچھ نہ پڑا کیا دیا تھوڑی نہیں آئی بات کیا دے دیا تو فرماتے ہیں کہ بارہ سال کے بعد بارہ سال کے بعد پتا لگا کہ کیا دیا تھا بارہ سال کے بعد پتا لگا کہ کیا چیز ادا کرنا چالیس دن میں اور پھر اس کی تشریح اس شیر کے ذریعے فرمائی کہ زہد زاہد را وہ دی دیندار داہر رات ڈر رہے ڈر دن مبارک مجھے تو ایک درد دل کا ذرہ عطا فرما دیجیے تو وہ چالیس دن میں جو کچھ عطا فرمایا تھا وہ درد دل کا ذرہ درد دل عطا فرمایا وہ درد دل کے معنی یہی کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ محبت وہ عطا فرمایا اس درد دل کا حال یہ ہوا کہ جس وقت پہنچے گنگو تو جا کر ایسے کچھ مشغول ہوئے اپنے ذکر و فکر میں جو مدتوں پہ شیخ کو خطی نے لکھا بہت عرصے کے بعد حضرت حاجی صاحب صلی اللہ سبرو نے ہی خط لکھا خود شیخ نے لکھا مرید کو اور خط میں یہ لکھا کہ مدت سے عزیز کی خیریت اور حالات معلوم نہیں ہوئے تو کچھ فکر ہے تشویش ہے اپنے خیرت حالات سے مطلع کریں شیخ نے مرید کو لکھا تو جواب میں حضرت نے جو خط لکھا اللہ اکبر جواب میں لکھا کہ حضرت بہت شرمندہ ہوں کہ اس عرصے میں آپ کو خط کوئی نہ لکھ سکا لیکن نہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنے حالت پر جب نظر ڈالتا تو شرم معلوم ہوتی تھی کہ آپ سے تعلق قائم کرنے کے بعد بھی یہ حالت ہے تو کیا آپ کو لکھوں شرم معلوم ہوتی تھی لیکن الحمدللہ آپ کے فیض صحبت اور فیض نظر کا اور آپ کے دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ تین باتیں معلوم ہوتی تین باتوں کا احساس ہوتا ہے ایک بات تو یہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ شریعت طبیعت بن گئی شریعت طبیعت بن گئی ہے اندازہ لگائیے کیا جملہ ہے یہ شریعت طبیعت بن گئی کہ یعنی شریعت کے سارے احکام وہ ایسے ہو گئے جیسے طبیعت کا تقاضا جیسے بھوک لگتی ہے تو آدمی مجبور ہوتا ہے کھانا کھانے پر پیاس لگتی ہے تو پانی پینے پر مجبور ہوتا ہے اسی طرح شریعت کا تقاضا کبھی تقاضا بن گیا ہے شریعت پر عمل کرنے کا شریعت طبیعت بن گئی اور مادہ اور دام یکساں ہو گئے ہیں یعنی تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں برابر ہو گئے وہ میری تعریف کرے تو بھی اور برائی کرے تو بھی دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا نہ تاریخ کا کوئی اثر ہوتا ہے نہ برائی اثر ہوتا شریعت طبیعت بن گئی ہے مادہ اور دام یکساں ہو گئے ہیں اور کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اسٹال باقی نہیں رہا کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اسٹال باقی نہیں رہا یہ تین باتیں الحمد للہ جو ہوتی ہیں آپ کو اور اندازہ لگائیے شریعت طبیعت بن گئی ہے باتیں اور کام یکساں ہو گئے ہیں اور کسی مسئلہ شریف میں کوئی اشکار باقی ہوگا یہ جواب لکھا حضرت حاج صاحب جب ہزاری صاحب کے بعد خط پہنچا تو اس خط کو اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور فرمایا کہ یہ حالت تو آج تک مجھے نصیب نہیں ہوئی جو اس اللہ کے بندے کو حاصل ہو گئی سے اور دور کیسے تو یہ تو فرمایا تھا کہ جو کچھ دینا تھا دے دیا یہ دے دیا ہم میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا لیکن اللہ کے بعد مطالعہ کی احمد سے اس کا کوئی حصہ ہزارواں حصہ ہی ہم کو اپنے احمد سے اللہ فرمانا تو یہ ہے تعلق مع اللہ اللہ جلالہ کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ محبت یہ ہے چیز حاصل کرنے لوگ اس چکر میں پھرتے ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ کے ہاتھ پر بیت ہو جائے کسی کے طرف چلے جائیں تو وہ دعا کرے گا تو ہمارے تجارت میں ترقی ہو جائے گی کوئی اس چکر میں رہتا ہے جو اس کے بعد جائیں گے تو کوئی خواب آپ اچھے آنے لگیں گے کوئی کشوانے لگے گا کوئی خاص احتیاط کاری ہوں گی نماز میں مزہ آئے گا وغیرہ وغیرہ ارے یہ کچھ مقصود نہیں مقصود یہ ہے کسی اللہ والے کے پاس جانے کا کہ دل میں وہ درد پیدا ہو جائے دل میں وہ تعلق پیدا ہو جائے اللہ کے لگانے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اپنی رحمت زیادہ فرما دے جس دن یہ حاصل ہو گئی جس دن حاصل ہو گئی یقین رکھو کہ ساری شریعت وہ طبیعت بن جائے شریعت طبیعت بن جائے اس واسطے کہ اب محبت تلخ حاصل ہو سکتی تو سارے طریق کا سارے تصور کا سارے سلوک کا سارے مجاہدات کا ساری ریاضتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ تعلق پیدا کیسا تعلق کہ ہر وقت اس کا دھیان ہے ہر وقت اس کی فکر ہے آدمی دفتر میں کام کر رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہے گھر والوں کے ساتھ ہنس بول رہا ہے ہر وقت میں دل کی سوئی وہ اللہ تعالیہ کی طرف ہے میرے والے نے مالی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کیا قطب نما دیکھا قطب نما قطب نما میں جو سوئی ہوتی ہے قطب نما کی وہ ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے اس کو چاہے گھما لو پھرا لو کچھ کر لو الٹا کر لو سیدھا کر لو وہ سوئی ہٹ پھر کے وہ شمال کی طرف آ جائے گی ہر حالت میں قطب نما کی سوئی وہ مقناطیس والی سوئی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ شروع ہی رہے تو ہم ایسا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بتا تعلق اللہ عطا فرما دے اس کو الٹ لو پلٹ لو دائیں کر لو بائیں کر لو اس کو تجارت میں لگا دو ملازمت میں لگا دو زراعت میں لگا دو پڑھنے پڑھانے میں لگا دو تین بچوں کے ساتھ لگا دو اس کے دل کی سوئی ہمیشہ ایک ہی کتب کی طرف رہے گی اور وہ ہے اللہ نے نظر یہ ہے تعلق مالا جو حاصل کرنا مقصود ہے ان بزرگوں کی خدمت سے حاضر ہونے کے بعد وہ ہے مقصود جب وقت تک مقصود واضح نہیں ہوتا انسان تارف دنیا مارتا رہتا ہے تو یہ ہے مقصود کہ اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے ہر وقت اس کے ساتھ رات کا جڑا ہوا بد اللہ کا ان کا ترا بہن تک ان ترا جا کہ اللہ کی عبادت کرو اس حالت میں جیسے کہ اس کو دیکھ رہے اور اگر اس کو تم نہیں دیکھ رہے کم سے کم یہ استعداد تو ہو یہ دھیان تو ہو کہ وہ مجھے رہا یہ ہے احسان اور یہی ساری تصور کی سلوک کی جان یہی اس کی روح اسی کے لیے سارے مجاہدات ابھی آگے پہ کرائی جاتی تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے شفیہ کرام نے بزرگان جی نے مختلف طریقہ اختیار کیے ایک طریقہ یہ کہ بھائی جب تک اس دل میں تعلقات اور محبتیں دوسری موجود رہیں گی تو اس میں اللہ کی محبت کیسے داخل ہو جب یہ دل کا چھوٹا سا دل ہے بچارا اور اس دل کے اندر تم نے محبت جما لی دنیا کی بھی پیسے کی بھی شہرت کی بھی منصب کی بھی بیوی بچوں کی بھی دوست احباب کی بھی سب کی محبتیں یہاں پر جمع ہیں تو بھائی جب یہ سارا دل بھرا ہوا ہے ان محبتوں سے تو اس مالک بے نیاز کی محبت اس میں کہاں سے جاتے ہو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ کرو کہ ان محبتوں کو دل سے نکالو اور اس مکان میں جھاڑو دو پہلے جھاڑو دے کر یہ پورا کرکٹ نکالو یہاں سے جب یہ پورا کرکٹ نکلے گا تو پھر اس میں اللہ جل لگایوں کی محبت آ رہی تو یہ محبتیں جو تم نے تعلقات اور محبتیں جو تم نے حاصل کر رکھی ہیں اپنے دل کے اندر یہ جب تک نکالو گے نہیں اس وقت تک وہ محبوب حقیقی کی محبت داخل نہیں ہوگی تو ایک طریقہ یہ ہے اور اس کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں بڑی لمبی چوڑی کرائی جاتی تھی جانے کی تو مولانا فرماتے ہیں کہ تعلق حجابست بے حاصلی تعلق حجابست بے حاصلی جو ہاں بکسلی یہ جتنے تعلقات تم نے قائم کر رکھے ہیں آج جس کو تم نے ایک ہنر بنا رکھا ہے آج کل ایک مستقل علم ہے مستقل ہنر ہے پبلک ریلیشن تعلقات عامہ تو اس سے بھی تعلق اس سے بھی تعلق اس سے بھی تعلق اس کی بھی محبت اس کی بھی محبت تو مانا فرماتے ہیں تعلق حجاب است بے حاصل یہ تعلقات جتنے تم نے دل میں بٹھا رکھے ہیں جما رکھے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ حجاب ہیں پردہ ہے بے حاصل اس کا حاصل کچھ نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں داخل ہونے سے روک رہے جو بہتر رہا تم سے جب یہ سارے کے سارے تعلقات تو ایک مرتبہ اپنے دل سے نکال دے گا واصلی تو پھر اللہ سے کا واسل بن جائے گا یعنی اللہ کو اللہ کے ساتھ تیرا تعلق جڑ جائے گا واسل بن جائے گا جو بے بند رہا مختلف یہ طریقہ تھا اللہ کیوں بھائی اگر یہ طریقہ ہم سے آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ طریقہ ہے حضرت امام احمد ابن حمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے خواب میں حضرت امام احمد ابن حمد نے خود خواب میں زیارت کی اللہ کے لگ رہا لو اللہ دلہ جلالہ کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے کیسے پہنچو تو جواب یہ ملا کہ اترک نقشہ کا لطح کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ یعنی اپنے نقصانی خواہشات کو طے کر دو اور چلے آؤ جس دن اپنے نقصانی خواہشات کو گزرنے کا ارادہ کر لیا تب تک پہنچ گئے گا یہ ہے اور اصل راستہ تو یہ مگر ہم سے آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہی راستہ ہے یہی کام کرو تعلقات جتنے ہیں وہ کھرچو اور اپنے نشان خواہشات کو بالکل ہی اکثر کرو تب پہنچو گے اللہ تک تو ہم تم اتنے کمزور ہیں کہ پہلی قدم پر ہمت جواب دے جائے گی بھائی یہ تو بڑا مشکل یہ تعلقات کیسے نکلے دل سے تو ایک دوسرا طریقہ دوسرے بزرگوں نے اختیار فرمایا ہم جیسے کمزوروں کے لیے وہ تھا مضبوط لوگوں کے لیے اور ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا راستے بند نہیں فرمائے میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ سے رو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جب پہلے پہلے مرتبہ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلی مرتبہ تو جا کر عرض کیا کہ حضرت یہ تو بات الحمدللہ دل ذہن نشین ہے کہ جب تک کسی بزرگ سے تعلق قائم نہ ہو انسان کی عادتاً اصلاح نہیں ہوتی لیکن دل بہت چاہتا تھا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کمزور بہت ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے اس طریق کے جو تقاضے ہیں پتہ نہیں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکوں گا اس واسطے ڈر لگتا تھا آنے سے تو آپ کا رساس کبھی آئے تو اس ڈر نے مجھے اب تک آنے سے روکا لیکن بہرحال اب خیال ہوا کہ یہ باقی حضرت سے خود عرض کرنے کے لیے پہنچ اس لیے حاضر آ گیا کوئی اور ہوتا کچا پکا تو کہتا بھائی کام تو کچھ کرنا ہی پڑے گا بغیر کام کیا تو کچھ ہوتا نہیں تو کچھ محنت کرنی پڑے گی لیکن وہ کیا حکیب الامت مایوسی کا گزر نہیں جب آپ نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ آپ نے بھی عجیب بات کہی کہ کمزور ہیں اس واسطے ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے یہ بتاؤ کہ کیا دین کا راستہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہے کمزوروں کے لیے نہیں صرف اقویہ کے لیے ہے کے لیے نہیں کمزوروں کے لیے نہیں ارے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کمزوروں کے لیے بھی بنایا طاقتوروں کے لیے بھی بنایا تو ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں وہ کوئی بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہی نہیں بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں کمزور آگے بھی کر سکتا ہے ایسا میں بتا دیتا تو یہ جو فرمایا کہ بھائی دین جو ہے وہ صرف اکولیہ ہی کے لیے نہیں کمزوروں کے لیے بھی ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے کچھ بندے ایسے بھی پیدا فرمائے جو ہمارے کمزوروں کے واسطے راستے بتا گئے ہم کمزوروں کے واسطے راستے بتا گئے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ چھاڑو تم دینا بعد میں کہ پہلے خالی کرو اس گھر کو اور خالی کر کے اور پھر اس کو پاک صاف کرو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل کرو ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت اس میں پہلے ہی ٹھوس ہو وہ خود اپنی جگہ بنائے گی اور وہ خود کوڑا کر کر نگارے گی وہ خود اپنے لیے اس دل کو اپنے لیے فارغ کرے گی تو اس واسطے تمہیں آسان راستہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اور محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو جو جو وہ ترقی کرتا جائے گا اس میں اس میں قوت آتی جائے گی وہ تعلقات جو اس کے منافی ہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ خود بہت ثابت ہو جائے تو اس وقت سے کہ کیا آپ کو میرا طریقہ بتا دیں کیا کروں اب کہاں تو وہ مجاہدے کہاں وہ ریاضتیں کہاں وہ قربانیاں اور مشقتیں جن کے جن کا مطالبہ کیا جاتا تھا کسی اللہ کی طرف آنے والے سے اور کہاں یہ جٹ کرے اور یہ چٹکلے دے گا حضرت حجیب الحمد مان خانی کر سلام سے اللہ تعالیٰ اسی تو کہتے ہیں کہ مجدد تھے اس شریف کے مجدد مجدد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی نرز کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق ان کا علاج تجویز کرتا ہے آج اگر کوئی کہتا کہ بھائی جا کے ہنومان چوکو جیسے وہ قصہ سنایا تھا آپ کو ہنمان چوکو مدتوں سارا سال تب جا کے کوئی تعلق پڑ رہا تو ہوگا تو اس کے مایوسی پیدا ہو اس کا کچھ نتیجہ نہ کچھ مانگ رہے ہو تو کب تک بھاگو گے اس کے اس کے یاد سے اس کے تصور وہ تصور آئے گا ضرور آئے گا اور اس کا دھیان رفتہ رفتہ خود اپنے پلک کے اندر اپنی جگہ بنائے گا تو ایک چیز دعا دعا کی کثرت مانگو اور مانگتے رہو اللہ تبارک بتا رہے کہ اللہ ہر بار ہر بار پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہارے کا تسما بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو اللہ مانگو اللہ مانگو ارے بتایا کہ جوتے کا تسما ٹوٹا ہے سوئی موجود دھاگا موجود تو لگا لیں گے نہیں مگر مانگا ان سے کہ آگے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا نتیجہ اور ہر وقت مانگو اور ہمارے حضرت بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے کہ دیکھو ارے بچے کو دیکھا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو جہاں کوئی ضرورت پیش آتی ہے جہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی دکھ پہنچاتا ہے فوراً امی امی کر کے پکارتے بس اوقات ماں موجود بھی نہیں گھر سے باہر نکلا ماں موجود نہیں اور کسی نے مار دیا اسے تھپڑ مار دیا وہاں روئے گا رو کے ماں کو پکارے گا امی امی کر کے پکارے گا جانتا ہے کہ ماں موجود نہیں پھر بھی پکار رہا ہے آدمی کیوں اس واسطے کہ ماں کی محبت دل میں بسی ہوئی اور یہ جانتا ہے کہ میرے مشکلات کو اگر کوئی حل کر سکتی ہے تو میری ماں کر سکتی ہے ہمارے حضرت فرمانے تھے کہ ارے بھائی ایک بچہ ایک بچے کو اپنی ماں سے جتنا تعلق ہوتا ہے کم سے کم اتنا تعلق تو اللہ سے پیدا کر لو جب کوئی دکھ ہو جب کوئی تکلیف پہنچے جب کوئی حاجت پیش آئے مانگو اس سے یا اللہ یہ دور کر دیجیے یا اللہ یہ حاجت رکھا کرنا وہ مانگو جتنا مانگو گے جتنا مانگو گے جتنا مانگو گے اتنا ہی ایک تو اول تو تم سمجھ لو کہ دعا بتا کر خود ہی بات عجیب رہتا ہے اپنے ان کی شامل کرا میں مانگ رہا اپنی حاجت دنیا کی حاجت یا اللہ روزگار دے دیجیے یا اللہ روٹی دے دیجیے یا اللہ تنخواہ بڑھا دیجیے یا اللہ اولاد دے دیجیے یا اللہ بیماری دور کر دیجیے دنیا کی حاجت مانگ رہے ہو لیکن وہ لکھ رہے ہیں عبادت یہ سب عبادت میں لکھا جا رہا ہے جو دعا بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت لکھی جا رہی ہے اس پر حاجت مل رہا ہے دیکھ لیجیے فرمایا کہ ہاں تمہارے قریب تو تم سے تمہاری دعا سنتے ہیں تو دعا سنیں گے تو انشاءاللہ تمہاری حاجتیں بھی دور ہوگی اور تیسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں اپنے ساتھ خود اور اپنے ساتھ تعلق میں اللہ کے بارے میں رہے اضافہ کرنا اور دنیا والوں کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جاؤ دو دوسری مرتبہ جاؤ تیسری مرتبہ جاؤ چوتھی مرتبہ چلے گا تو کے نکال دے گا باہر آئندہ روک کرنا چاہیے لیکن وہ بات ایسی ہے کہ مانگو ہم سے اور جو نہیں مانگتا اس پر ناراض ہے جو مانگتا ہے اس سے کچھ اور میرے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ درجہ میں فرمایا کہہ رہے دیکھو دنیا کے بادشاہوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے ایک بڑا بادشاہ ہے بہت زبردست اس کے بعد جا کے مانگو تو کوئی بڑی چیز مانگو بڑا بادشاہ ہے بہت بڑا بادشاہ ہے اس سے جا کے درخواست دی اور درخواست دے کر ملاقات کی سبق لیا اور درخواست دے کر اور جا کر جب بڑی مشکل سے ملاقات ہو گئی اسے پوچھا بھائی ہاں کیسے تجیب لائے بتلائیے تو انہوں نے کہا جی دو پیسے دے دی تو دو پیسے مانگنے کے لیے بڑے بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ اس کو تعلیم سمجھتا یہ دیکھو میرے پاس دو پیسے مانگنے آئے لیکن وہ میرے مالک الملک ملک کی بول ایسا ہے کہ اس سے دو پیسے مانگو یا ایک پیسہ مانگو یا ایک کروڑ مانگو سب کی اجازت ہے تمہارے لیے اور سب راستے تمہارے واسطے کھول رہے تو دعا کی کثرت کرو ایک تو یہ طریقہ بتا دیا وہ چٹکا کہ جتنی کثرت کرو گے اتنا ہی گرد پڑے گا اتنا ہی تعلق میں اضافہ ہوگا اتنی محبت بڑھے گا اور دوسری چیز جس کے لیے بات شروع کی تھی سارا وقت تمہیری میں گزر گیا لیکن تمہیر بھی کام کیا انشاءاللہ دوسری چیز یہ کہ شکر جس سے تعلق مالدار محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور پیدا ہوتی ہے وہ ہے شکر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استظار کر کر کے ایک ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کر سکو جتنا شکر ادا کرو گے جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تمہارا بتا کے بتا رہا کے تمہارا میں یاد اور دھیان کر کر یاد کر کر اس واسطے کہ ہم ایسے ایسے غافل ہیں کہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارش کی طرح برس رہی ہیں ہر آن ہر لمحے کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ تبارک مطالعہ کی نعمتوں کے سیلاب میں نہ ہو ہر لگے لیکن اس کے باوجود دھیان نہیں جاتا نعمتوں کی طرف ذرا سی تکلیف ہو گئی لوگ اسی کو لے کے بیٹھے ذرا سی پریشانی پیش آ گئی اسی کو لے کے بیٹھے اور نعمتیں بھولے یاد نہیں کر کے نعمتیں کیا کیا ملی ہوئی ہے تو صبح سے لے کر شام تک جو نعمتیں میسر ہیں ارے ایک ہے ان تحت نعمت اللہ لا سوا اگر شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا استعدار کرو یاد کیا کرو یہ آنکھ کیسی نعمت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نہ ہوتی یا ہوتی اس میں بینائی نہ ہوتی کیسا عذاب تھا یہ جان کیسی نعمت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہ ہوتے ہوتے تو اس میں سننے کی طاقت نہ ہوتی کیسا عذاب تھا یہ زبان کیسی دے رکھی ایک ایک چیز ارے سر سے لے کر پاؤ کا پورا وجود اللہ ہو کی نعمتوں کا شاہد عدل ہے کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک کی نعمت کی گواہی نہ دے رہا ہو اور اپنے ماحول کو دیکھ ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنا ہی تعلق میں ادا پاؤ تو دو باتیں میں نے عرض کی آج وہ ختم ہو رہا ہے دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت دعا کی کثرت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوئی آدمی آ گیا یا اللہ یہ کوئی اچھی خبر لے کے آیا یا اللہ یہ مہمان آ گیا یا اللہ اس کے اس سے کوئی اچھی بات ظاہر ہو جو مسئلہ پیش آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اس سے مانگو اور شکر کی کثرت ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ اللہ تعالیٰ کے درجہ فرمائے فرمایا کہتے بھائی رات کو اور کچھ نہیں رات کو کم از کم سونے سے پہلے ساری جتنی نعمتیں حاصل ہیں ان سب نعمتوں کا استظار کر کے ایک ایک کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اللہ ہمارا کر ہم دورہ کرتے اللہ ہمارا کر ہم دولہ کرتے اللہ ہمارا کر ہم دورہ کرتے رکھ جا رہا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شکر اللہ ہمارا کر ہم جب کبھی کرنا شروع کرو گے تو پتا لگے گا کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ تمہارا مطالعہ کا شکر ادا کرنا اس لیے فرما دیا نبی کریم علیہ وسلم نے اللہ لالانت کماس نہیں تھا لا یا اللہ ہم تو شکر ادا کرنے سے عاجز ہے کر نہیں سکتے انت کما نہیں تھا تو شکر ادا یہ دو کام کثرت کے ساتھ کرنے کی مشق کی جائے گی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ طبیعت ثانیہ بن جائے گی جب طبیعت ثانیہ بن جائے گی تو انشاءاللہ وہ چیز جو بڑے بڑے مجاہدات اور زیادتوں سے حاصل ہوا کرتی تھی تعلق ماللہ ان شاء اللہ خود بخود دل میں جگہ بنائے گی اور جب وہ تعلق ماللہ حاصل ہوگا اور کے ساتھ محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ سارا راستہ آسان ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے بھی توفیق عطا فرمایا آپ نے